شمار مواقع موجود ہیں کیونکہ اللہ کے ذکر کے لیے کوئی قید نہیں کوئی شرط نہیں با وضو ہوں یا بے وضو ہوں ذکر کر سکتے حتیٰ کہ غسل کی حاجت ہے پھر بھی ذکر کر سکتے ایک خاتون اگر اپنے مخصوص ایام سے گزر رہی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر سکتی مسجد میں آنا یا وضو کرنا یا قبلہ رخ ہونا کوئی شرط نہیں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے تو پھر اگر ذکر کثیر نہ ہو تو یہ بندے کی ایک محرومی کی علامت ہوگی کہ اتنی ساری سہولتوں کے باوجود کوئی شرط نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے اور پھر بھی اللہ کا ذکر ہم نہیں کر پاتے تو یہ ایک محرومی کا اور شقاوت کا راستہ ہوگا لہذا میں پہلے اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور پھر آپ سب کو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مواقع ضرور تلاش کرو اور ان کو اپناؤ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مسرت احمد کی ایک حدیث کی اساس پر بڑی پیاری باتیں تحریر فرمائی ہیں وہ جو نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ ان العبد المؤمن یون دیتوان ہو کما یوں فی سفر کہ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے جیسے تم اپنی اونٹ کو سواری کو سفر میں تھکا مارتے ایک شخص لمبا سفر کرنا چاہتا ہے اور وہ کوئی وقفہ کیے بغیر سفر کرتا جا رہا ہے تو اس کی سواری کتنا برداشت کرے گی بلاخر ماندہ ہو کر تھک ہار کے گر جائے گی ایک مومن کے شیطان کا عالم بھی یہی ہے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے تو اس کا شیطان تھک جاتا ہے ماندہ ہو جاتا ہے اور زخموں سے چور ہو جاتے ابن قیم فرماتے ہیں کہ ذکر کا ہر کلمہ شیطان پر کوڑے کی طرح برست ہے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا بلکہ اس لائن کی پشت پر کوڑا ہے آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا بلکہ اس کی پشت پر کوڑا ہے اور اگر آپ دن میں سینکڑوں ہزاروں کوڑے مارتے رہیں تو کتنا برداشت کرے گا بلاخر وہ تھک ہار کے گر جائے گا ماندہ ہو جائے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ طاقتور ہوں گے اور آپ کا شیطان آپ کے مقابلے میں کمزور ہوگا اور اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو آپ کا شیطان قوت پکڑ لے گا اور اس کے مقابلے میں آپ کمزور پڑ جائیں گے اور یہ تو کھلم کھلا دشمن ہے پھر کس طرح اپنی دشمنی آپ پر قائم کرے گا اور آپ کو برگلائے گا اور اللہ کے دین سے دور کرے گا اور آپ کو بالکل عاجز تھکا ہوا اور ماندہ کر دے گا وساوس کی بھرمار کرے گا اور آپ قبول کرتے جائیں گے تو اس کا علاج ذکر اللہ سے کیجیے اتنا ذکر کرو کہ شیطان کوڑے کھا کھا کر گر جائے کمزور پڑ جائے اور آپ کو برگلانے کے قابل نہ رہے آج ایک ذکر پر مشتمل حدیث آپ کو سنا کے جاتا ہوں یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اور اس کے راوی محدث امت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ملائے فی الارض اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں بڑی تعداد میں وہ فرشتے سیارہ کہلاتے ہیں الملائکت السیارہ سیارہ کا معنی چلنے والے جیسے آج گاڑی کو آج کل سیارہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چلتی رہتی چلتی کا نام گاڑی یہ فرشتے سیارہ ہیں ان کا کام زمین پر چلنا پھرنا کیوں چلنا پھرنا یہ تباہ مجالس ذکر یہ ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے کہ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے ان مجالس کو تلاش کرتے ڈھونڈتے یہ ملائکت سیارہ اور جب مجلس ان کو ملتی ہے تو وہاں بیٹھ جاتے جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو سیدھا اپنے رب کے پاس چلے جاتے اس مجلس کی رپورٹ دینے کی اس مجلس کے احوال بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں مگر اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے من نے آئی نہ تم تم کہاں سے آ رہے فرشتے کہتے ہیں کہ اتھ من عند عباد اللہ کا تیرے کچھ بندوں کے پاس سے آ رہے اچھا میرے بندے کیا کر یہ محبت یہ پیار آپ کا کوئی عزیز کو بیٹا امریکہ میں ہو اور وہاں سے کوئی محلے دار آئے تو اس کو آپ قریب بٹھائیں گے میرے بیٹے کی بتاؤ خبر دو کیا اس کی صحت ہے کیا اس کے احوال ہیں بڑے پیار سے پوچھیں گے آپ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک مظہر میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے یہ سب اک نمبر ایک تیری تصویر کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بحمد احمد اور تیری حمد بیان کر رہے ہیں الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ میو خب اور تیری تکبیر کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی حل اور تیری تحلیل کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کر رہے ہیں اور یس اور تجھ سے کچھ مانگ بھی رہے ہیں کچھ سوال بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں فرشتے کہتے ہیں یس الونک جنت تجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں جنت مانگ رہے اللہ تعالیٰ ہے حل راہو جنت ہی کیا انہوں نے میری جنت دیکھی میری جنت دیکھی ہے انہوں نے فرشتے کہتے کہ لا نہیں دیکھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کئی فا لاؤ ہے ابھی جنت دیکھی نہیں اور اتنے شوق سے جنت مانگ رہے ہیں اگر جنت دیکھی ہوتی تو پھر ان کا انداز کیا ہوتا پھر کیسے مانگتے فرشتے کہتے ہیں رونق یستا جی رونق کہ تیرے بندے تیری پناہ بھی طلب کر رہے اللہ پوچھتا ہے کس چیز سے پناہ طلب کر فرشتوں کا جواب یس کا من مینار تیری پناہ طلب کر رہے ہیں جہنم کی آگ سے جہنم کی عذاب سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حل ر ناری انہوں نے میری آگ دیکھی ہے میری جہنم دیکھی فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیکھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کئی فلاح اور اوہا اگر یہ میری جہنم دیکھ لیں میری آگ اور میرے عذاب کی کیفیت کا مشاہدہ کر لیں تو پھر یہ کس طرح پناہ مانگیں ابھی ان کا یہ عالم ہے یہ شدت ہے اور اگر اس عذاب کا مشاہدہ کر لیں تو پھر یہ کس طرح پناہ مانگیں گے اور کیا ان کا انداز ہوگا فرشتے کہتے ہیں یہ یا اللہ تجھ سے استغفار بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ آتے تو ہوں ماسا میرے بندے مجھ سے جو مانگ رہے ہیں میں ان کو عطا کر رہا ہوں آز تو ہم میں جس چیز سے پناہ طرف کر رہے ہیں میں ان کو پناہ دے رہا ہوں بقد غفر تو اور میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دی ان کے تمام گناہ معاف کر دی یہ مکمل حدیث ہے جو آپ نے سن لی اس میں تین چار باتیں نمبر ایک حدیث کی راوی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوسی تھے یمن کا ایک قبیلہ اور ان کا اصل نام عبد الرحمان تھا والد کا نام سخر ہولیرا بلی کو کہتے ہیں بلی سے ان کو محبت تھی اور اکثر ایک بلی وہ اٹھائے رہتے تھے یہ کنیت اللہ کے پیغمبر نے رکھی کہ تم ابو ہولیرا ہو حدیث کے حافظ تقریباً پانچ ہزار پانچ سو پچہتر حدیث ہیں ان کی روایت سے منقول ہیں جو صحیح صنعت سے ثابت پانچ ہزار پانچ سو پچہتر نبی علیہ السلام نے ان کو حفظ حدیث کی دعا بھی دی تھی جن سے ان کا حافظہ کبھی ہو گیا اور کبھی کوئی بات نہیں بھولے یہ ان کا شرف ہے جنگ خیبر کے موقع پر یمن سے آئے تھے اسلام قبول کر کے اور میدان خیبر میں اللہ کے پیغمبر سے ملاقات ہوئی جنگ خیبر میں شریک نہیں ہوئے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت اور حالت دیکھ کر ان کو خیبر کی غنیمتوں کے مال کا حصہ دیا تھا اور پھر تقریباً نبی السلام کی وفات تک آپ سے جڑے رہے اور چپکے رہے جہاں کر اپنے علاقے کو نہیں دیکھا پھر یمن نہیں گئے اپنے شہر نہیں گئے بلکہ مدینے کے ہو کر رہ گئے وجہ نبی علیہ السلام سے طلب علم کے حرص آپ کی حدیثوں کے سما کا شوق اور اکثر فاقے برداشت کرتے اور آپ کی حدیثوں کا سما کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام نے مینا کے میدان میں مسجد خیف میں ظہر کی نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے سے قبل ایک دعا کی تھی نظر سمیہ مقالتی فافظ ببا ہے سم ادا ہے کما سمعها او کما قال اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا جو میری حدیث کو سنے اس کے اندر میری حدیث کو سننے کا شوق ہو لگن ہو جو سجو اور اس کو یاد کر لے اور اس کو سمجھ لے اور آگے پہنچا دے ابو حریرا کی پوری زندگی اس حدیث کا مزداق رہی سماع حدیث کا شوق فہم حدیث کا شوق حفظ حدیث کا شوق اور ادائے حدیث حدیث کو آگے پہنچانا اور بیان کرنا یہ چاروں شوق ان کی اصل زندگی کا ایک مشن تھا اور ان کا نصب العین تھا اور یقیناً اس حدیث میں جو ان کی عظمت کے امور بیان ہوئے وہ اس کے پورے پورے اہل اور حقدار صحیح مسلم میں ایک حدیث نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ابو حیرا کو دیکھا اور ہمارا کہ اللہ احب ابدا کا اے اللہ اپنے اس بندے سے محبت کر ابو حیرا سے اور اس کی ماں سے بھی اس سے بھی محبت کر اس کی ماں سے بھی محبت کر وہ احبیب ہما الا عباد المؤمنین اور اپنے مومن بندوں کا انہیں محبوب بنا دے جس بندے کے دل میں ایمان ہے جس بندے کے دل میں ایمان ہے سچا ایمان پختہ اور پکا ایمان اس دل میں ابو حریرا اور اس کی والدہ کی محبت بھی داخل کر دے ہاں جس کے ایمان میں جھول ہے وہ اس دعا کے شمول میں نہیں آتا بڑی دنیا ان پر تانا زنی کرتی کچھ لوگ ان کو غیر فقیر کہتے ہیں اور ابو حریرا رضی اللہ عنہ ان کے معاشرے میں یوں سمجھیں کہ ایک مظلوم صحابی کے طور پر لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے دل ابو حریرا کی محبت سے بھرے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اس عظیم صحابی سے محبت کریں اس کی والدہ سے محبت کریں اور جو احادیث ان کے ذریعے ہم تک پہنچیں ان کو پڑھیں سمجھیں بیان کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں حدیث کا ترجمہ آپ نے سن لیا اور اس حدیث میں ملائکہ کا ذکر ہے جن کا نام ہے ملائکہ تو سیار الملائکہ تو سیار چلنے پھرنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بے شمار لا تعداد فرشتے پیدا کیے ہوئے سماوات سب مود عربات اصاب اللہ و مالاکن و راکن ساجد واد ساتوں آسمانوں میں ایک چار انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہر جگہ فرشتہ موجود کوئی کھڑا ہے کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں ساتوں آسمان آسمانوں کے مقابلے میں سورج کیا ہے اور سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا تو اتنے بڑے آسمان اور ساتھ ایک چار انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہر جگہ فرشتہ موجود ہے اور فرشتوں کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہیں کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے کچھ فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے کچھ فرشتے اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں کر رہے اور یہ فرشتے اسیارہ زمین پر چلنے والے اور گھومنے والے ان کی ڈیوٹی کیا ہے چلتے رہو پھرتے رہو اور جہاں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہاں بیٹھ جاؤ اور پوری مجلس کی اللہ کو رپورٹ پیش کرو یہ ان کی ڈیوٹی یہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی چنانچہ ذکر کی مجالس میں وہ باقاعدہ پہنچتے ہیں اور پھر شریک ہوتے ہیں اور جب مجلس اختتام پذیر ہوتی تو وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور بندوں کی رپورٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس مجلس میں جو ذکر ہے وہ یہ سات قسم کے سات اذکار ہیں یہ سات اذکار اس لیے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ دن رات میں ایسے کئی موقع اپنا سکتے ہیں تلاش کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر یہ ساتوں اذکار ایک ہی مقام پر کرتے ہیں تسبیح سبحان اللہ نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تینتیس بار تسبیح کرتے ہیں نہیں کرتے یہ ضرور کریں اسے معمولی مت سمجھیں یہ نہ ہو کہ سلام پھیرا اور بھاگ گئے سلام پھیرا اور جناب سنتیں شروع کر دی یہ پیغمبر علیہ السلام کے اسوا کے خلاف صحیح مسلم کی حدیث ہے یعنی نماز سے فارغ ہو کر فوراً کھڑے ہو جانا اس سے منع فرمایا کوئی اس کا ثبوت نہیں کہ یوں ہی سلام پھیرا اور کھڑے ہو کے سنتیں پڑھنے کے لیے بیٹھو فرضوں کے بعد کی اذکار کرو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اللہ اکبر اور پھر یہ ننانوے ہو گئے سو کا عدد پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہ اللہ کل قدیر ان حدیث پر عمل ہو رہے میرے بندے کیا کر رہے تیری تصویر کر رہے تیری تحمید کر رہے اور تیری تکبیر کر رہے اور تحلیل لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ یہ لا لا وحدہ شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد شعین قدیر یہ اللہ تعالیٰ کی تحلیل اس کے ساتھ ساتھ تین عمل اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو جنت کا سوال کرو جہنم کی پناہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو ایک صحیح حدیث کے مطابق جسے امام منظری رحم اللہ ترغیب ترغیب میں لائے ہیں اور شیخ اربانی نے سنت کو صحیح کہا ہے منصا اللہ جنت سلاسن جو بندہ کسی مجلس میں تین دفعہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں کسی زبان یا اللہ مجھے جنت کا داخلہ ادا کروں یا اللہ معنی اصل و جنت عربی میں اردو میں سندھی میں پنجابی میں پشتوں میں کسی بھی زبان میں تین دفعہ جنت کا سوال کر جنت پکار اٹھتی جنت بول اٹھتی ہے اللہ ادخل خل یا اللہ یہ بندہ تو اس سے جنت کا سوال کر میرا سوال کر رہے یا اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دے اور جو بندہ کسی مجلس میں تین دفعہ جہنم سے اللہ کی پناہ طلب تو جہنم بول اٹھتی ہے اللہ عائد ہو النار یا اللہ اس کو جہنم سے بچا لے یہ کتنے ایک الحا اور تجر کے ساتھ مجھ سے پناہ طرف کر تیری پناہ میں آنا چاہ تو اس کی دعا قبول کر لے اس کو جہنم سے پناہ دے دے تو کم از کم تین دفعہ سوال کرے جنت کا اور تین دفعہ اللہ کی پناہ طلب کرے جہنم کے عذاب سے یہ پوری مجلس یہ پوری مجلس ہے جس کی فرشت رپورٹ پیش کرتے ہیں اب یہ مجلس کہاں قائم ہوتی یہ بتانا ضروری اور یہ اہم نقطہ ہے دیکھیں ذکر کی مجلس طلب کرنا کہ لوگوں آؤ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں یہ بےدر یہ ثابت نہیں لوگوں کو ذکر کے لیے اکٹھا کرنا کہ فلاں مقام پر فلاں وقت محفل ذکر ہوگی اس میں لوگ شریک ہو یہ ثابت نہیں نبی اسلام نے کبھی صحابہ کو ذکر کی مجلس کے لیے اکٹھا نہیں کیا آؤ مل کر اللہ کا ذکر کریں آؤ مل کر قرآن خوانی کریں یہ ثابت نہیں ہاں درس و تدریس ہے تعلیم و تعلم ہے اس کے لیے آپ جمع کرتے تھے صحابہ آتے تھے اللہ کے پیارے بیگم کا درس سنتے تھے لیکن ذکر کی محفل ثابت نہیں یہ مجلس ثابت نہیں ابو مساشری رضی اللہ عنہ سید نماز جبل کے پاس ہے رضی اللہ عنہ اور آ کر کہا کہ مسجد میں ایک کام ہو رہا ہے بظاہر اچھا ہے مگر یہ کام کبھی ہم نے کیا نہیں کبھی دیکھا نہیں نبی اسلام کے دور میں اس عمل کا کبھی اہتمام نہیں ہوا آؤ آپ بھی دیکھیں یہ کیا معاملہ ہے تو جناب معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے مسجد دیکھا کہ ایک حلقہ قائم ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ایک ان کا امیر ساتھ موجود اور وہ کہہ رہے کہ سب اللہ میں عطمرہ سب مل کر سو دفعہ سبحان اللہ کہو اب لوگ اکٹھے ایک ہی آواز میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فارغ ہوئے احمد سب میں اتمر اب سو دفعہ الحمد للہ کہو لوگ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ کب میں روح میں رہا سو دفعہ اللہ اکبر کہو لوگ شروع ہو جاتے ہلدلو میں اتمر سو دفعہ لا الہ الا اللہ کو لوگ شروع ہو جاتے یہ اس طرح اجتماعی ذکر ہو رہا ہے ایک امیر کی قیادت میں اللہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں یہ سارا عمل دیکھ رہے ہیں یہاں دو باتیں عرض کرنا ضروری ایک یہ کہ جس شہر میں گاؤں میں علاقے میں بڑا عالم موجود ہو وہاں کوئی چھوٹا عالم کوئی نئی چیز دیکھتا ہے یا کوئی فتنہ دیکھتا ہے تو اس کو سپرد کرے بڑے عالم کی طرف جیسے کہ خود اس میں رائے زنی کی کوشش کرے دخل اندازی کی کوشش کرے منہج جو سلف کا منہج ہے جیسے وہ مساشر نظران ہو دیکھ ہیں کہ ہو تو ذکر رہا ہے مگر یہ ایک چیز نہیں ہے تو اپنے سے بڑے عالم کے پاس گئے انہیں دکھایا اور پھر ان کی رائے لی اور یہ منحص وہ دور گمراہی کا دور ہے جب بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں سے علم لیا جائے بلکہ نبیر اسلام نے اس کو علامات قیامت میں سے قرار دیا راج الطاف ہے جو تخلفی امر ناس ہے کہ چھوٹے لوگ لوگوں کے مسائل میں گفتگو کریں گے باتیں کریں گے نہیں ان کو بڑوں کے سپرد کرو یہ آفیت کا راستہ ہے یہ آفیت کا راستہ ہے ایک بات یہ ثابت ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ایک فتنہ تھا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے بظاہر ذکر ہو رہے اس اللہ ذکر کثیر اللہ کا بہت ذکر کرو تو عام شخص اس کو دیکھ کر سمجھ نہ پاتا کہ ذکر ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے جناب علی بن نبی طالب امیر المومن کا قول ہے الفتن اذا اقبلت شبہت و اذا ادبرت اسفرت جب فتنہ آتا ہے تو مشبو ہوتا ہے یا اس کا مان فتنہ آتا ہے حق و باطل کی آمیدش کے ساتھ جن لوگوں کو گہرائی کا علم نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے اب جن کو علم نہیں وہ سمجھیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے سو بار سبحان اللہ سو بار الحمد اس ذکر کے اپنے فضائل ہیں لیکن وہ حسن بصری رحم اللہ کا قول ہے الفتن ادا اقبلت عرفہ کلو عالم و ادا ادبارت عرفہ کلو جاہل جب فتنہ آتا ہے تو اس کو علماء پہچان لیتے علماء پہچان لیتے جوہلا نہیں پہچانتے جوہلا سمجھتے ٹھیک ہو رہے علماء پہچان لیتے جب فتنہ پوری طرح تباہ کر کے لوٹتا ہے تو پھر جوہلا بھی پہچان لیتے کہ تو بڑا فتنہ تھا ہم تو تباہ ہو گئے ہم تو برباد ہو گئے اس لیے میرے بھائی اور دوستو یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں سے بچاؤ کے لیے سب سے مضبوط سہارا علماء کی صحبت علماء کی صحبت اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کا قطع لید المظلم اور تمبوجوں کا موج البحر اور ایک حدیث میں بارش کے قطروں کی طرح فتنے آئیں گے سمندر کی لہروں کی طرح تاریخ رات کے تاریخ ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے کیسے بچو گے ہاں علماء کی صحبت علماء کی تعظیم یہ اللہ کے شاعر میں سے اور یہ تعلق اور یہ ساتھ آپ کو فتنوں سے بچائے گا علماء ربانیین علماء ربانیین آج کل بہت سے جو حلا علماء کی صف میں داخل دو کتابیں پڑھ لیں اور مفتی بن گئے امام اوزائی کا قول ہے کہ کانا حادر علم عزیز حد داخلہ بالکل تو یہ حدیث کا علم بڑا معتبر تھا سینوں سے سینوں کی طرف منتقل ہو رہا تھا حد ثنا اخبارانہ کی سدائیں گونجتی تھی اور محفوظ اور پاکیزہ سینوں سے محفوظ اور پاکیزہ سینوں کی طرف منتقل ہو جاتا تھا حتیٰ داخلہ بالکتب حتیٰ کہ یہ علم کتابوں میں داخل ہو گیا فداخلہ فی غیر و اہل ہی تو پھر بہت سے نا اہل بہت سے نا ہنجار اس علم میں داخل کود پڑے کتابیں لے لیں اور اس میں کود پڑے جب تک یہ سینہ پسینہ چل رہا تھا محدثین کے ذریعے منتقل ہو رہا تھا اس وقت تک محترم تھا کتابوں میں داخل ہوا تو کتابوں کے ساتھ لوگوں نے ایک تعلق جوڑ لیا علماء کی صحبت اختیار نہیں کی علماء کے سامنے زانے میں تلمس طے نہیں کیا حالانکہ اس کی ضرورت ہے امام بخاری جیسے محدث کو جو بخارا میں بخارا کی ساری حدیثیں حفظ کر چکے تھے اس میں راہ کا سارا علم سمیٹ چکے تھے کیا ضرورت ہے مگر اٹھارہ سال سفر کیا بغداد جا رہے ہیں جناب کوفہ جا رہے ہیں حجاز جا رہے ہیں بسرا جا رہے ہیں مصر جا رہے ہیں اٹھارہ سال کیا ضرورت تھی یہ علماء کے سامنے ظالم میں طے کرنا یہ طلب علم کے لیے ضروری ہے اور آج ایک نئی بدت ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ درس و تردیز کا کام کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فلاں عالم کا تزکی ہے یہ کون سی بنیاد یہ کون سی اساس ہے بھائی فلا عالم کا تزکیہ تزکیہ کا نمبر پانچواں ہے کتب رجال اٹھا کر دیکھیں اسماء رجال کتابیں محدثین کے حالات نام اور نصب تاکہ پوری طرح پہچانا جائے کہاں پیدا ہوا کہاں رہا تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کے طلب علم کے مصادر کیا ہیں کہاں کہاں سفر کر کے گیا تاکہ ہم جان سکیں اس کی صنعت کا اتصال آگے اس کے شاگرد کون کون ہیں یہ بھی صنعت کے اتصال کے لیے ضروری پانچواں نمبر فلاں کا سکھا ہے فلاں کا متقن ہے فلاں کا ضابط ہے فلاں کا قابل قبول ہے یہ نمبر تو پانچواں آتا ہے اس کو ہم پہلا نمبر دے کر مفتی اعظم بن جائیں یہ بھی اس دور کا فتنہ ہے اس دور کا فتنہ ہے لچھے دار باتوں میں ہم الجھ جاتے ہیں مگر علم کی اساس کا ہم ادراک نہیں ہوتا تو بہت کچھ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فتنوں کا دور ہے اور بچاؤ کے لیے سب سے ایک اہم جو حصار ہے وہ علماء کی صحبت ہمارے بر صغیر ہندو پاکستان میں ایک عالم کیسے بنتا ہے سبید المومنین جاننا ضروری آج سے لگ بھگ ایک صدی قبل بلکہ اس سے بھی قبل ڈیڑھ سو سال قبل ایک محدث دنیا بھر کے محدثین سے علم لے کر دلی میں آتا ہے اور ایک ادارہ مدرسہ قائم کرتا ہے اس مدرسے کی شہرت ہوئی ارب و سے علماء آئے یمن سے کثیر تعداد علماء کی مذکور ہے جو میاں صاحب کی درسگاہ میں آئے میاں نذیر حسین محدث دہلی رحمہ اللہ اس وقت کا ہندوستان پاکستان بر صغیر ایک خطہ تھا اور علماء کی وہاں کتاریں لگ گئے سینکڑوں کی تعداد میں اور سید نذیر حسین محدث دہلی رحمہ اللہ جن کی سند نبیر اسلام تک تقریباً پندرہ سے سترہ واسطوں تک پہنچ دی یہ سند کا اتصال سند کا اتصال یہ ان مدارس کی سب سے بڑی خیر و برکت ہماری سند اللہ کے فضل سے صحابہ تک آگے رسول اللہ علیہ وسلم تک آگے جبریل امین تک آگے اللہ کی ذات تک متصل قرآن ہو یا حدیث اور اس امت کا میزا ہے اس امت کا تمیز ہے چنانچہ عرب و حجم سے سرزمین سندھ سے سرزمین پنجاب سے دلی کی درسگاہ میں علماء کا ازدحام طالبین حدیث کا ایک جم گٹا اور پھر وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کر اپنے علاقوں میں پھیل گئے دینی ادارے قائم کیے اور پھر یہ چراغ سے چراغ جلتے گئے جو سلسلہ آج تک قائم یہ سب سے معتبر طریق ہے حصول علم کا اس میں آٹھ سال کا نصاب ایک مرتب ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سنن داو جامع ترمزی سنن ابن ماجہ سنن نسائی سنن دارمی امام مالک مشکات برغمرام امداد اللہ کا لگ بھگ تیس ہزار حدیثیں پڑھی پڑھائی جاتی ایک سلف صالحین کے طریق سے اور پھر وہ علوم جو کتاب و سنت کے خدام شمار ہوتے نحو ہے صرف ہے جس کے بغیر کتاب و سنت کا فہم ممکن نہیں ممکن نہیں آج کچھ لوگ منہج منہج چیختے ہیں ان کو سامنے بٹھا کر پوچھو کہ منہج کی نحوی اور صرفی تحلیل کر کے دکھاؤ بغلے جا کے یہ ان کی کل جو ہے وہ کائنات تو جو علم کے خدام ہیں کتاب و سنت کے نحو و صرف مصطلح الحدیث اصول تفسیر اصول فقہ علم میراث اور پھر بہت سے علوم جو معاون ہیں کتاب و سنت کے فہم کے لگ بھگ اٹھارہ علوم وہ پڑھائے جاتے ہیں علم بلاغت ہے علم معنی ہے اٹھارہ علوم پڑھائے جاتے ہیں اور آٹھ سال کا یہ نصاب ہے جو بڑے بڑے علماء نے مرتب کیا اور یہ درس گاہیں بھی الحمد للہ قائم ہر درس گاہ میں میاں صاحب مرحوم کا کوئی نہ کوئی شاگرد موجود جیسے میاں صاحب سے پڑھا کس نے مولانا ثناء اللہ امر سے رحم اللہ ان کے ممتاز شاگردوں میں سے کون کون ہے سر فہرست سرزمین سندھ کے محدث علامہ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ مولانا عبید اللہ رحمانی ان کے شاگرد مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی مولانا عبید اللہ رحمانی جو مشکات کے شارے ہیں ان کے شاگرد مولانا حاکم علی دہلوی جو قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے کراچی شفٹ ہو گئے داودیز رحمانیہ اس میں شیخ العزیز تھے اور بحمد اللہ ہمیں آٹھ سال مسلسل ان سے پڑھنے کا شرف حاصل ہے دو واسطوں سے یہ سند ہماری سند میاں صاحب تک پہنچتی تو یہ دینی درس گاہ جو ہیں یہ سب سے قوی اساس ہے علماء تیار کرنے کی باقی یونیورسٹیاں ہیں کالج ہیں جو گورنمنٹ نے قائم کیے ہوئے ان میں لوگ ڈاکٹر بڑھتے ہیں انجینئر بنتے ہیں ساتھ ساتھ اردو میں اسلامیہ بھی پڑھتے ہیں مگر ان کی جو علمی حالت ہے وہ قابل رحم ہوتی ہم نے بعد ایسے اسلامیات میں پی ایچ ڈی دیکھے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شکل نہیں دیکھی صحیح بخاری کی شکل نہیں دیکھی پی ایچ ڈی کی ڈگری ان کے پاس موجود تو علم کی اساس جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فتنوں کے دور میں علماء کی صحبت یہ حفاظت دین حفاظت ایمان کا سب سے قبی حساب چنانچہ یہ ایک فتنہ تھا مسجد میں ہلکا تھا اب یہ لوگ کہاں پر ہیں اللہ کے گھر میں ایک سادہ انسان یہی دیکھ کر متاثر ہو جاتا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور کیا کر رہے ہیں اللہ کا ذکر سبحان اللہ الحمد للہ لا الا اللہ اللہ اکبر نبی کی حدیث ہے افضل الکلام اربع سب سے افضل ذکر چار چیزیں سب سے افضل ذکر چار چیزیں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ اللہ نبی السلام نے ایک موقع پر صحابہ کے ساتھ تھے آپ ایک سوکھا درخت دیکھا آپ اس کے قریب چلے گئے چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی ایک شاخ پر آپ نے ماری پتے جھڑ گئے صحابہ ہی منظر دیکھ رہے صحابہ منتظر ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں کوئی علم نافع دیں آپ نے فرمایا تم نے دیکھا کہ پتے کیسے جڑے جی ہم نے دیکھا فرمایا کہ میں کچھ کلمات جانتا ہوں اگر تم پڑھنے لگو تمہارے گناہ اسی طرح جھڑ دیں کوئی گناہ تمہاری ذمہ باقی نہ دے وہ کلمات کیا ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الا اللہ واللہ اور یہ کلمات وہ پڑھ رہے ہیں سو سو بار ایک بار نہیں دو بار نہیں سو سو بار تو ایک سادہ انسان تو گمراہ ہو جاتا یہ دیکھ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے مسجد میں ہو رہا ہے حلقہ بنا ہوا وہ تو ان کا قائل ہو جاتا مگر صحابی رسول نے کیا فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا فرمایا لقد جئتم ببدعت ظلما تم نے میرے نبی کے دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کی بدعت ہے یہ صحابی رسول اس کی علمی رائے اس کی عالمانہ رائے تم نے ایک بدعت کو جاری کی وہ لوگ کینکریوں پر ذکر کے کلمات شمار کر رہے تھے سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ سبحان کینکریوں پر کہ اردو سیاحت تھے اس سے بہتر گناہ کرو جا کر اور وہ گناہ آ کر گنو فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ کیوں گناہ اگر کرو گے قیامت کے دن گناہ آئیں گے اگر معاف کرا لی تو معاف ہو جائیں گے معاف نہ ہوئے تو قیامت کے دن گناہوں کو گناہوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا مقابلے میں نیکیاں تولا جائے نیکیاں بڑھ سکتی کامیابی ممکن ہے لیکن جو کام تم کر رہے ہو اس سے تو نیکیاں برباد ہو رہی کیا وزن کراؤ گے کیا تولو گے میزان کے لیے کون سی نیکی بچائی تم نے اس سے تمہاری نیکیاں مٹ جائیں گی گناہوں سے کم از کم یہ تھوڑے نیکیاں ختم نہیں ہوں گی گناہ برقرار ہے نیکیاں ختم نہیں ہوں گی قیامت کی تو لی جائیں گی مگر جو کام تم کر رہے ہو چونکہ بدعت ہے اور بدعت نیکیوں کو کھا جاتی تباہ یہ قصہ طویل ہے دار میں مذکور ہے خلاصہ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ہمارے پیچھے پڑ گئے باہر دیکھو لوگ معصیت کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں ہم اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ما اردنا الا الخیر ہمارا ارادہ خیر کا ہے طلب ہماری اچھی ہے نیت ہماری خیر کی ہے ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہماری طلب خیر کی نیت اچھی مانا صحابی رسول کی نصیحت قبول نہیں کی آگے حجتیں پیش کر رہے آپ یہ کہہ کر وہاں سے چلے آئے کہ کم من مرید ان دل خیر نہیں یوسیبہ بہت سے لوگ ہیں جن کی طلب خیر کی ہوتی نیت نیک ہوتی مگر خیر ان کو نصیب نہیں ہوتی خیر نصیب ہوگی جب خیر کے منحج کو اختیار کرو صحیح معنی میں خیر کی راہ پر چلو گے من اراد اور بس بسال ارادہ آخرت ہو اور کوشش بھی آخرت کی ہو پھر نصیب ہوگی نصیحت قبول نہیں کی اپنے اس عمل پر قائم رہے قائم رہے قائم رہے اور جو انسان بدرت کی راہ پر قائم رہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دے دیتے ان کو بھی ڈھیل دی اس پورے واقعے کی جو سند ہے اس کا ایک راوی ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن یہ صحابی کے بیٹے عبد الرحمن عوف کے بیٹے انہوں نے فرمایا کہ اس حلقے کے بہت سے لوگوں کو میں نے آگے چل کر دیکھا کہ وہ خارجی بن چکے تھے اور خارجیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر تیر برسا رہے تھے یعنی معاملہ ایک مشبوح چیز سے شروع ہوا اور آگے بڑھتے بڑھتے خارجی بن گیا الخوار جو ہم کلاب اللہ خارجی جہنم کے کتے ہوں گے ایک بڑی بھیانک بدعت میں مبتلا ہو گئی بدت تو بات تھوڑی سی پھیل گئی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو حدیث میں ذکر کی مجالس کا بیان ہے یہ آپ کو کیسے حاصل ہوگی ہر روز آپ کو حاصل ہو سکتی ہر روز ذکر کی مجلس الگ سے قائم کرنا ثابت نہیں لیکن ہر روز کیسے حاصل ہوگی مسجد سے آپ کو نماز کی دعوت دی گئی حیا رسول اپنے کام کاج چھوڑ کے فوراً پہنچ جاؤ آپ آ گئے فلاں آ گئے فلاں آ گئے مجلس بن رہی یہ مجلس بن رہی لوگوں کے آنے سے سو نمازی اکٹھے ہو گئے دو سو نمازی اکٹھے ہو گئے یہ ایک مجلس ہے نماز پڑھے اب نماز کے بعد کے اذکار کر رہے مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اپنا اپنا ذکر سب کر رہے اجتماعی ذکر ثابت نہیں اجتماعی ذکر ثابت نہیں تھے اپنا اپنا ذکر سب کر رہے سبحان اللہ الحمد للہ لا اللہ اللہ ساتھ ساتھ استغفار کریں اللہ تعالی جنت کا سوال کریں جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کریں تو یہ مجلس پوری ہو جائے گی اور فرشتے مکمل رپورٹ دیں اور یہ موقع دن میں ایک دو بار نہیں پانچ بار آپ کو حاصل ہو مجلس خود بخود قائم ہو رہے موزے اذان دیں لوگ کاروبار چھوڑ کے مسجد میں پہنچ گئے مجالس ذکر قائم ہو چکے پانچ دفعہ یہ موقع آپ کو بڑی تسلی سے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے اور جب یہ مجلس برخاست ہوگی اپنے اپنے گھروں کو لوگ لوٹیں گے فرشتے جو آپ پر سایہ فگن تھے وہ رپورٹ لے کر اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جائیں گے کئی فترختوں میں عباد ہی میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے میرے بندے کیا کر رہے تھے رپورٹ دو مجھے میرے بندوں کے احوال بتاؤ اور فرشتے رپورٹ دے یہ سب بے ہو نک بھائی احمد ہو نک بھائی کب رو نک بھائی حل لو نک یا اللہ تیرے بندے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تیرا ذکر ہو رہا جنت کا سوال کر رہے جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے اور پھر استغفار کر رہے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے یہ سوال کرنا یہ مکالمہ اسی محبت کی دلیل محبت بھی مل گئی اور یہ خوشخبریاں مل گئیں خوشخبریاں مل گئیں کہ آتے ہی ہم ماسال جو مانگ رہے ہیں میں ان کو دے رہا ہوں جس چیز سے پناہ طلب کر رہے ہیں اس کی پناہ دے رہا ہوں اور استفار کر رہے ہیں میں نے اپنے سارے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا تو یہ ایک مستقل ایک ذکر ذکر کی مجلس جو خود بخود روزانہ پانچ بار قائم ہوتی اس مجلس کی حرص ہمارے اندر ہونی چاہیے اللہ کا ذکر اس انداز سے کیجیے تاکہ اس حدیث میں بیان جو شرف ہے وہ ہم کو حاصل ہو سکے آخری نقطہ ذکر کے بڑے فوائد ہیں بڑا ثواب ہے اجر عظیم ہے لیکن یہ ثواب کس کو ملے گا اس شخص کو ملے گا جس کے ذکر میں حصول ثواب کی کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو اب دیکھیں سبحان اللہ نصف المیزان سبحان اللہ اللہ کا آدھا میزان الحمد للہ تم نہ ہو الحمد للہ اللہ کا پورا میزان میزان یہ قیامت کا ترازو ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ان کی مخلوقات ساری کی ساری اس میزان کے ایک پلڑے میں سما سکتی اور اکیلا سبحان اللہ اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے گا ساتھ الحمدللہ ہو جائے پورے میزان کو بھر دے گا اب یہ دو کلمات اور اجر اللہ کا پورا میزان بھر گیا اور ایک حدیث میں یہ دونوں کلمات مل کر زمین سے آسمان تک جو خلا ہے اس سب کو اجر سے بھر دے گا اجر بہت بڑا ہے کیا یہ سب کو حاصل ہوگا نہیں بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی اس اجر کے حصول بہت سے موانے ہیں اس اجر کے حصول ان رکاوٹوں کو دور کر عقیدے کی صحت شرک شرک اگر موجود ہو کوئی عمل قابل قبول نہیں اب یہ سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ کا معنی کیا کہ اللہ پاک پاک ہونے کا معنی کیا اللہ ہر عیب سے اور نقص سے پاک ایک بندہ اللہ کا شریک مقرر کر رہا اور وہ کروڑ بار سبحان اللہ کا وظیفہ کر رہا قابل قبول ہوگا تیرا شرک کرنا ایک ایسا معنی ہے ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ تیرا ذکر اللہ کے ہاں قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا اس کے ہاتھ میں تصویر ہو دس ہزار داروں کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دن رات چلا رہے لا الہ الہ الا الا اللہ لا اللہ دن رات پڑھ رہے لیکن شرک کرتے تیرا یہ پڑھنا بیکار ہے کوئی اس کا فائدہ نہیں عمل تو کر رہے مگر عمل کے ضائع ہونے کے تو نے اسباب بھی تیار کر رکھے ان کی موجودگی میں تیری نیکی قابل قبول نہیں ایک بندہ بدے تھی اس کے عقیدے میں یا عمل میں بدعت شامل بدعت بھی قبول عمل میں رکاوٹ ایک مانے قبول عمل میں رکاوٹ تو ان رکاوٹوں کو دور کرو الحمد للہ اللہ کے پورے میزان کو بھر دے گا کیا اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے اور عقیدہ آپ کا یہ نہیں مانا اللہ رب العزت تمام تعریفوں کا حقدار جب یہ عقیدہ ہوگا تو یہ پڑھنا قابل قبول ہوگا اور یہ عقیدہ کب بنے گا جب اس کو اس کی اسماع میں صفات میں افعال میں اکیلا اور یکتا مانو کسی صفت میں کسی فعل میں کوئی اس کا شریک نہیں مثلاً اللہ تعالیٰ عالم الغیب اور آپ کا عقیدہ ہو کہ فلاں پیر بھی غیب جانتے نبی بھی غیب جانتے تو اللہ کی صفت کو آپ نے تقسیم کر دی اللہ بھی غیب جانتا ہے نبی بھی غیب جانتا ہے فلاں پیر بھی غیب جانتا ہے اللہ کی صفت کو تقسیم کر دی اب غیب جاننے کی حیثیت سے اللہ تعالی مکمل حمد کا مستحق نہ رہا کچھ حمد انہیں بھی دینی پڑے گی جن کو آپ نے غیب دان بنایا ان پیروں کو نبیوں کو کیونکہ وہ بھی غیب جانتے ہیں وہ بھی تعریف کے مستحق اللہ رزاق ہے مانا اکیلا روزی دینے والا آپ کہیں فلاں بھی جناب داتا اور گنج بخش فلاں دستگیری کرتے فلاں بگڑی بناتے تو یہ ہم تقسیم ہو رہی رزاقیت کی صفت تقسیم ہو رہی اتنی حمد بھی تقسیم ہو الحمدللہ الحمد للہ کہاں گیا بھی کہ اللہ ہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے یہ کب ہوگا جب اپنی ذات میں صفات میں سارے افعال میں اکیلا ہو کوئی اس کا شریک نہ اب ایک شخص اللہ کے علاوہ دوسروں کو عالم الغیب کہے اور وہ دن میں لاکھ بار الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ کہ کو فائدہ ہوگا قابل قبول ہوگا نہیں تمہارا عقیدہ اس کلمے کے مطابق نہیں تو آپ نے موانے کھڑے کیے ہوئے رکاوٹیں کھڑی کی ان رکاوٹوں کو ظاہر کرو پختہ توحید اور خالص سنت کی مطابعت شرک سے بچنا بدر سے بچنا اپنا شعار بنا لو اخلاق کی اصلاح کر لو کچھ لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا بعض اوقات اخلاق کی جو ابزری ہے یہ بھی قبول عمل میں رکاوٹ بن جاتی روزی پاکیدہ ہو حلال کی ہو بعض اوقات قصب حرام جو ہے یہ اعمال قبول ہونے نہیں دیتا بندہ حرام کما رہا ہے اور اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا تو ان موانے کو سمجھو ان موانے کو زائل کرو شریعت سے مذاق کرنا کسی رکن کا مذاق کرنا یہ بھی ایک رکاوٹ ہے اسلامی شعار کا مذاق اڑانا کچھ لوگ داڑھی کا مذاق اڑا دیں شلوار کسی کے اوپر دیکھی اس کا مذاق اڑا دی کہ چھوٹے بھائی کی پہنی یہ مذاق اس سے ہے وہ بندہ جانتا ہی نہیں کہ اس ایک کلمے سے اس کی نیکیاں برباد ہو گئی تو زبان کے بول اپنا کردار اپنا عقیدہ سوچ اپنا فہم فکر ان تمام چیزوں کو استوار کرو منہج صلف کے مطابق تاکہ یہ رکاوٹیں ظاہر تو یہ خاص طور پہ آخری نقطہ بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ کے اذکار کے بڑے اجر ہیں بڑے فوائد ہیں مگر قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی معنی نہ ہو تو الغرض یہ حدیث اصل پیش کرنا مقصود تھی یہ مجلسیں دن میں پانچ دفعہ قائم کرنے کا موقع مل سکتا ہے ہر نماز کے بعد اس کو غنیمت جانیے اور اس کا اہتمام کیجیے والتوفيق بيد الله تعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين